معاذ بن ہشام کے والد ہشام نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ